السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم رواہ مسلم یہ مسئلہ بہت مشہور مسئلہ اور اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو ایک بار میں ایک مجلس میں تین طلاق دے دی جائے تو کیا وہ عورت اپنے شوہر سے بالکل الگ ہو جائے گی اور تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا یہ کہ تین طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہوگی یہ بہت مشہور اختلافی مسئلہ ہے اگر اس مشہور اختلاف کو اس مشہور حدیث سے حل کیا جائے تو بالکل وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے حدیث کا ترجمہ آپ لوگ سماعت فرمائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ طلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالی کے کی خلافت کے دو سالوں تک تین طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دو سالوں تک یہ تین طلاقیں دو شمار ہوتی تھیں معلوم یہ ہوا کہ ایک بارگی تین طلاقوں کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جیسا کہ دلیل کے طور پر بعض حدیث آگے آئیں گی اور ان تین طلاقوں کو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقوں کا وجود تھا لوگ تین طلاق دیا کرتے تھے لیکن وہ تین طلاقیں تین نہیں شمار ہوتی تھیں بلکہ کتنی شمار کی جاتی تھی ایک شمار ہوتی تھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی تین طلاقوں کا وجود تھا تین طلاقیں لوگ دے دیا کرتے تھے غصے میں آ کر کے لیکن وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی ایک مائک چل رہا ہے نا ایک اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دو سالوں تک تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک شمار ہوتی تھی تو یہیں تک مسئلہ یہیں پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یہیں پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور تمام اختلافات کا جواب مل جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی تو آج کیوں نہیں ہوں گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی شریعت اتر نہیں سکتی نہ شریعت کا کوئی قانون بدل سکتا ہے نہ شریعت میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ شریعت میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی کمی ذاتی نہیں کر سکتا شریعت ایک پختہ چیز ہے اس میں کمی ذاتی کا حق بغیر اجازت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں حق حاصل تھا اور اس کی کئی مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے اوپر سے یا نبی اللہ اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تو شریعت اللہ کی طرف سے نازل کی کی گئی ہے اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ حدیثیں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں لہذا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ شریعت میں کچھ گھٹا بڑھا دے تو تین طلاق کا مسئلہ آج عالمی پیمانے پر اٹھا ہوا ہے ہاں کہ تین تین ہوگی کہ تین ایک ہوگی یہ بہت سارا اختلافی مسئلہ آج بنا دیا گیا ہے ہاں جبکہ حدیث بالکل واضح ہے حضرت صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی بس ختم ہو گیا معاملہ جواب مل گیا ہم کو ہم کو جواب مل گیا کہ تین طلاق کا تین طلاق ایک واقع ہوگی کہ تین واقع ہوگی جواب مل گیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق ایک واقع ہوتی تھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی واقع ہوتی تھی تین طلاق لوگ تین طلاق دیتے تھے لیکن فیصلہ کس پر ہوتا تھا کہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے اور اس میں رجوع کر لینے کا بیوی کو واپس لے لینے کا حق حاصل ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو سالوں تک ان کی خلافت میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے ہاں، تین طلاق کے مسئلے میں جو ہے زیادتی کرتے چلے جا رہے ہیں شریعت کے مسئلے کو یوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ تین کے بجائے ایک طلاق دیں تین کے بجائے ایک طلاق دے بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ تین طلاق دے دیتے تھے ہاں یہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کہ جو ہے ہم تینوں دے رہے ہیں اس طرح سے ایک جو ہے خوف بیٹھے عورتوں پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا لوگوں سے کہ کہ لوگ جو ہے ایک ایسے معاملے میں جس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مہلت ملی تھی ان کو مہلت ملی تھی کیا مہلت ہے کہ طلاق آدمی اگر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک طلاق دے تین مہینے کی مدت ہے عزت کے اندر وہ چاہے تو رجوع کر لے یہ مہلت ہے شریعت کی شریعت کی مہلت ہے کہ ایک طلاق دے اور اگر رجوع نہیں کر سکتا اور وہ بھی تین مہینے کا تین مہینے کی مہلت تین مہینے میں سوچ سمجھ سکتا ہے میاں بھی سمجھ سکتا ہے شوہر بھی سمجھ سکتا ہے بیوی بھی سمجھ سکتی ہے شوہر اور بیوی کے گھر والے بھی جو ہے صلح مصالحت کا موقع پا سکتے ہیں تو اس طرح کی مہلت تھی انہیں لیکن جب دیکھا کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں اور عورتوں کو پریشان کر رہے ہیں تو کہا کہ لوگوں نے جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا اس معاملے میں طلاق کے مسئلے میں جنہیں جس میں کہ ان کو ہاں، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی تھی اور شریعت کی طرف سے مہلت ملی تھی لہٰذا وہ جلد بازی کرتے ہیں لہٰذا اگر اب لوگ جو ہے تین طلاق دیں گے تو ہم تینوں ان کے اوپر لاگو کر دیں گے اور بیوی کو جدا کر دیں گے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھیے چونکہ خلیفہ تھے حاکم تھے اور حاکم کو اپنے اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے ہاں، اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے حاکم کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزا تجویز کرے لوگوں کو سزا دینے کے لیے کہ اگر تم نے بیویوں کو پریشان کیا تم لوگوں نے تین طلاق دے کر کے تو تین طلاق دے کر کے تمہیں الگ کر دیں گے رجوع کا موقع نہیں دیں گے سزا کے طور پر یہ تھا یہ معاملہ جو ہے سزا کے طور پر تھا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ ارادہ کیا اور پھر ارادہ کے بعد جو ہے اس کی تنفیز بھی کر دی اب یہ دیکھیں صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بتا رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک شمار ہوتی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تین ایک شمار ہوتی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دو سالوں میں تین ایک شمار ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے یا لوگوں کو تمبی کرنے کے لیے کہ طلاق کے مسئلے میں لوگ بہت زیادہ جو ہے غفلت سے کام لے رہے ہیں اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں لہٰذا اگر کسی نے بیوی کو تین طلاق دیا تو جدائی کروا دیں گے شریعت کی یہ حاکم کو اللہ تعالی تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار ہے کہ حاکم ہے اور رعایا کے اندر اصلاح چاہتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا چاہتے تھے اصلاح چاہتے تھے لوگوں میں کہ لوگوں میں اصلاح ہو اس طرح سے بیویوں کو پریشان کر کے فساد نہ پھیلے اس طرح سے کہ بیویوں کو طلاق دے کر کے جو ہے وہ معلق رکھے ہوئے ہیں نہ رجوع کر رہے ہیں نہ کیا کہتے ہیں لوٹا رہے ہیں بیچ میں لٹکائے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کسی نے جو ہے تین طلاق دی تو بیوی کو جدا کر دیں گے اور ان تک ختم ہو جانے کے بعد بیوی کو کہہ دیں گے کہ جائے شادی کر لیں رجوع کا موقع کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر ہم ہم چاہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نافذ کر دیں اور چنانچہ نافذ کر دیا نافذ کس لیے کیا کہ رجوع کا موقع ان کے لیے ختم کر دیا رجوع کا موقع ان کے لیے ختم کر دیا کہ تم رجوع نہیں کر سکتے یہ سزا کے طور پر تھا سزا کے طور پر کیونکہ لوگ جو ہے جب اس طرح سے کوئی معاملہ ہو تو حاکم بیچ میں آ کر کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے ایک آدمی ہے مثال کے طور پر عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق دے دیا اس نے اس کے بعد جو ہے پھر اس کو دھمکی رجوع کر دیا پھر دھمکی دے رہا ہے اگر ایسا کرو گی تو طلاق دے دوں گا دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے تو عورت کو اختیار ہے جا کر کے حاکم سے شکایت کرے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹائے ہے عدالت کا ہاں بھائی اس طرح سے ہم ہم کو پریشان کر رہے ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے اسی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں ان کو رجوع کا موقع نہیں دیا بس اور اگر رجوع کا موقع نہیں دیا جائے گا تو ایک تین مہینے کے بعد عزت ختم ہو جانے کے بعد عورت آزاد ہوگی وہ چاہے تو دوسری جگہ جا کے شادی کر لیں اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی وجہ سے امت میں اختلاف آ گیا اور امت کا ایک بڑا طبقہ اسی بات کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اسی کو نافذ کر دیتے ہیں تین طلاق اگر کسی نے دیا تو تینوں طلاقوں کو نافذ کر کے پھر بیوی کو کیا کر دیتے ہیں جدا کر دیتے ہیں لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ninety nine percent ninety nine percent کہہ رہا ہوں میں تمام مذاہب میں چاہے احناف کے اندر ہو چاہے مالکیہ کے ہو یا یا حنابلا کے اندر ہو تمام لوگوں میں جو جو لوگ بھی جو ہے تین طلاق کو تین مان لیتے ہیں نافذ کر دیتے ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ یہ ہے کہ شوہر طلاق دینے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے رجوع کا راستہ ڈھونڈتا ہے بیوی رجو کا راستہ ڈھونڈتی ہے بال بچے پریشان ہوتے ہیں بیوی روتے ہیں ان کے آنسو نہیں تھمتے ہیں بچے الگ پریشان ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں رجوع کا راستہ ضرور تلاش کرتے ہیں بھائی جب راستہ شریعت نے پہلے سے کھول رکھا ہے راستہ شریعت نے پہلے سے روک رکھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کیا تھا اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تنہا رائے تھی ان کی تنہا آئے تھی اب چونکہ خلیفہ تھے ہاتھی میں وقت تھے اس لیے انہوں نے سزا کے طور پر یہ نافذ کر دیا اور بعض روایات میں بعض کیا کہتے ہیں واقعات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اس فیصلے سے رجوع بھی کیا ہے دیکھیے مجھے یاد رہا تو میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تحقیق کر کے اور اس کو تلاش کر کے آؤں گا کہ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے اس فیصلے سے رجوع بھی کیا اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فیصلے میں رجوع بھی نہ ثابت ہو رجوع بھی ثابت نہ ہو اپنی بات کو واپس نہ لینا بھی اگر ثابت ہو تو فیصلہ کس پر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز جو شریعت نافذ تھی اس پر ہوگا یا یہ کہ بات کے طور پر ہوگا کی شریعت نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا مکلب بنایا ہے کیا کہا ہے ہم ہاں؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوا بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز رائج تھی نافذ تھی اسی کو مانے اور اسی سے حل ہے کیونکہ اگر اس کو نہیں مانیں گے ادھر آئیں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا اگر تین کو تین مان لیں گے تو اختلاف ہوا ہے کہ نہیں اور شریعت کیا کہتی ہے فی شعیل فرد اللہ و رسول اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں دینی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول سے مسئلے کا حل نکلوا لو اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے لے لو قرآن اور حدیث سے فیصلہ لے لو چنانچہ ہاں یہ اس فیصلے کا یا اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تلاش کے مسئلے میں جو حکم رائج تھا اسی کو مان لیں ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا نہ نہ گھر والے پریشان ہوں گے اور نہ آگے ایک جو ہے حرام کام کی ہاں ضرورت پڑے گی جیسا کہ ہاں، آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ تین طلاق کو تین نافذ کر دیتے ہیں اور جن کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے تین طلاق دے دیا بیوی کو تو بیوی جدا ہو جائے گی شوہر سے کوئی پھر تعلق نہیں رہے گا تو پھر وہ رجوع کا راستہ ڈھونڈتے ہیں رجوع کا راستہ دو طریقے سے ڈھونڈتے ہیں ایک رجوع کا راستہ تو اہل حدیث سلفی علماء کے یہاں جاتے ہیں ان کے ان کے علماء سے ان کی جمعیتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں ان کی مدارس میں جاتے ہیں اہل حدیث افراد سے ملتے ہیں ہاں کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل ہے اور اس مسئلے کا حل وہ کیسے تلاش کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا تلاش اس مسئلے کا حل وہ تلاش کر کے دیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں تین نافذ ہوتی تھی آپ نافذ تین طلاقیں ایک نافذ ہوتی تھی ایک مان لو رجوع کر لو ہو گیا مسئلے کا حل ہو گیا اور کیا کہتے ہیں اختلاف ختم ہو گیا اور یہ الحمد بہت ایسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں جتنی بھی اس طرح کی طلاقیں واقع ہوتی ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ کہہ رہا ہوں میں کہ لوگ اہل حدیث علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس یہ حل موجود ہوتا ہے موجود ہے اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دیتے ہیں اور فتوی دے دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک واقع ہوتی تھی لہٰذا رجوع کا حق ہے رجوع کر لو کوئی بات نہیں ہے اور دوسرا ایک ناجائز راستہ لوگ اپناتے ہیں چونکہ ایک طرف شریعت کے ایک ایسے فیصلے میں جس میں لوگوں کو جو ہے مہلت دی گئی تھی اس مہلت کو ختم کر دی گئی اس مہلت کو جب ختم کر دی گئی تو پریشانی آ گئی پریشانی کیا آئی کہ میاں بیوی جدا ہو گئے خاندان کیا کہتے ہیں بڑھ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پریشانی واقع ہو گئی اب اس مسئلے کا حل یا تو قرآن و حدیث کے کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے اور یا تو ایک غلط راستہ لوگ اپناتے ہیں کہ بھائی بیوی تو جدا ہو گئی ہے اب پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کیسے کیا جائے پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کیسے کیا جائے تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے اس کو غور سے سمجھیے آپ لوگ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو شریعت کے حساب سے تین طلاقیں دے دی ایک طلاق شریعت کی ہوتی ہے ایک پہلی طلاق جو ہوتی ہے پہلی طلاق کے بعد تین مہینے کی مدت ہوتی ہے عزت کی اس تین مہینے میں اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے اگر یہ مدت ختم ہو گئی اور پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو ایک کیا کہتے ہیں نکاح کرنا پڑے گا اس کو اس کو کیا کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا لیکن اگر اس نے کیا کہتے ہیں رجوع کر لیا رجوع کے بعد پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی اختلاف ہوا دوبارہ طلاق دے دی تو اب گویا کہ پہلے پہلی طلاق اس کے ہاتھ سے چلی گئی جی زندگی کی پہلی طلاق پھر اس کے بعد رجوع کر لیا تھا اس نے پھر کوئی بات ہو گئی دوسری طلاق دے دی اب جب دوسری طلاق دے دی تو اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ہاں تین مہینے کے اندر اندر اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا نیا نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ اب دو طلاقیں ہوگی دو طلاقیں ہو جانے کے بعد ایک طلاق دیا رجوع کر لیا پھر دوسری دیا کبھی غصے میں آ گیا رجوع کر لیا اب اس کی اس کے اختیار سے دو طلاقیں کیا ہو گئیں ختم ہو گئی اب ایک طلاق باقی ہے اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دیا تیسری طلاق دے دیا تو اب اس کے ہاں، اس کو جو ہے رجوع کا جو حق تھا شریعت نے جو دیا تھا وہ ختم ہو گیا اب تینوں طلاقیں تین الگ الگ حالات میں مختلف اوقات میں اس نے دیا تو اب اس طرح کی اگر کسی نے طلاق دے دی تو بیوی اس سے کیا ہوگی جدا ہو جائے گی اب اس سے وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا لیکن اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن کب جب اس عورت سے کوئی دوسرا آدمی زندگی گزارنے کے لیے ہاں، نباہنے کے لیے شادی کر لے شادی کرنے کے بعد ہاں، کبھی حالات ایسے آئے کہ اس نے پھر اس عورت کو طلاق دے دیا اس کے درمیان اتفاق نہیں ہو پایا اس عورت کو اس نے کیا کیا طلاق دے دیا اب اب جو ہے اس عورت کے لیے یا اس مرد کے لیے جو پہلا شوہر ہے جس نے تین طلاق دے دی تھی اب اس کے لیے جائز ہے کہ پھر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے یہ ہے طریقہ یہ عورت اس کے لیے کب حلال ہوگی جب تین طلاق کے بعد جیسا کہ شریعت نے رخ دی ہے اس کے بعد پھر کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے اس سے شادی کرے اور پھر کبھی وہ طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لیے پھر دوبارہ اس سے نکاح کرنا کیا ہوگا جائز ہو جائے گا اب اس شریعت کے اس طریقے کو لوگوں نے کیا کہتے ہیں ایک لانتی فیل کے ذریعے سے ہاں کرنا شروع کر دیا ہے وہ کیا ہے تین طلاق ادھر دے دیا تین طلاق دے دیا تو بیوی جدا ہو گئی اب شوہر بھی رو رہا ہے بیوی بھی رو رہی ہے بچے بھی رو رہے ہیں خاندان بھی رو رہا ہے اب کیا کیا جائے اب شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنا ہے ایسے حلال کریں گے کہ ایک رات کے لیے اس عورت کی شادی ہاں ایک رات کے لیے شرط ہوتی ہے باقاعدہ کہ ایک رات کے لیے اس عورت کا نکاح کسی مرد سے کسی دوسرے شخص سے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک رات اس کے ساتھ مل کر کے ملاقات کر کے ہم بستری کر کے اس کے بعد صبح اس کو وہ طلاق دے دے گا کہ یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے طلاق دینے والے شخص کے لیے اس عورت کو حلال کرنے کے لیے کہ یہ عورت حلال ہو جائے گی اسی کو مشہور لفظ ہے حلالہ کا حلالہ کی کا جو حلالہ کی جو لالت شروع ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ تین طلاق کو تین نافذ کر دیا پھر جب میاں بیوی رونے لگے تو اب بیوی بی کو حلال کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے ایک رات کے لیے کسی سے اس کی شادی کر دی جائے گی صبح وہ طلاق دے دے گا تو اس طرح سے پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے یہ نکاح کیا گیا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لالت بھیجی ہے لال اللہ المحللہ والمحللہ کہ لانت ہو اللہ کی ہاں؟ حلالہ کرنے والے کے لیے جو حلالہ کر رہا ہے جو نکاح کر رہا ہے عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے اس پر بھی لانت ہو اور اس شوہر پر بھی لانت ہو جس کے لیے یہ عورت حلال کی جا رہی ہے یہ لانتی فیل ہے لہذا شریعت کے جب ایک حکم کو پامال کیا گیا شریعت کی تین طلاق کی جو رخصت تھی کہ تین طلاق اگر کوئی دے دے تو ایک ہی شمار کی جائے گی اس رخصت کو جب ختم کر دیا گیا تو ایک لانتی فیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی حالانکہ یہ لانتی فیل جائز نہیں ہے درست نہیں ہے بلکہ اس طرح کیا کہتے ہیں جنا ابھی وہ عورت اس شخص سے کی اس سے جدا ہی نہیں ہوئی ہے ابھی رجوع کا حق حاصل ہے اس کو رجوع کا حق حاصل ہے اس کو اب کس نیت سے شادی کی جا رہی تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے تو اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تین طلاقیں ہوتی تھی وہ ایک شمار کی جاتی تھی ایک قول یہ ہے اور یہی راج ہے اور یہی درست ہے دوسرا قول جو جیسا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تینوں واقع ہو جائیں گی اور واقع کر دیتے ہیں اور پھر مختلف پریشانیاں ان کے سامنے پیش آتی ہیں ایک تیسرا مشہور قول یہ ہے جو قول کے امام ابن حزم اور ظاہریہ کا ہے ان کی جماعت کا ہے ان کے مذہب کو ماننے والوں کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تین نہیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی طلاق واقع ہی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ بجلی طلاق ہے سنت والی طلاق کیا ہے طلاق کے سنت کا طریقہ کیا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک طلاق دے شوہر انتظار کرے جد گزر جائے اگر رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو عورت ویسے بھی خود بخود جدا ہو جائے گی وہ کسی سے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس شوہر کو بھی حق حاصل ہوگا یعنی حق باقی رہے گا کہ اگر چاہے شدت ختم ہو جانے کے بعد اگر عورت نے کہیں شادی نہیں کی تو اس کو بھی حق حاصل ہوگا کہ اس سے نکاح کر لے ہو سکتا ہے کئی ایسے مسائل آتے ہیں ہاں کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو ایک طلاق دیا تھا پھر اس کے بعد مدت گزر گئی ایک سال دو سال گزر گئے گزر گئے اب جو ہے دونوں آپس میں جو ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہوگا نیا نکاح کر لے مل جائے تو اس سے کیا کہتے ہیں یہ بھی آسانی ہے اس میں کہ تین طلاق دینے کے بجائے ایک طلاق جو سنت کے اعتبار سے اس کو دیجیے تین مہینے کی مدت ہوتی ہے اگر رجوع کا کیا کہتے ہیں مسئلہ بنتا ہے اور رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں تین مہینے گزر جانے کے بعد عورت بھی آزاد مرد بھی آزاد عورت چاہے اپنی شادی کر لے اور مرد تو کہہ ہی سکتا ہے تو اس اعتبار سے ہاں وہ کہتے ہیں کہ سنت کی طلاق کیا ہے کہ وہ ایک طلاق دی جائے چونکہ بدعت کا راستہ اپنایا ہے تین طلاق ایک ساتھ دیا ہے اس لیے ابن حزم اور ان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھی نافذ نہیں ہوگی ایک بھی نافذ نہیں ہوگی جبکہ طلاق رضی صحیح بات یہ ہے کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی جیسا کہ حدیث گزری کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی ایسا نہیں کہ تینوں نہیں ہوگی تو پھر اس کو جو ہے حق حاصل ہوگا کہ تینوں طلاق کا حق اس کے پاس پھر ہے نہیں ایک حق ختم ہو گیا اس کا حدیث سنیے وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طريقات جميعا فقال غضبانا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قال رجل قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله رواه واسناده غور سے سنیے یہ سب باتیں یاد رکھیے بہت اہم ہے آج اس مسئلے میں بہت لوگ جو ہے گھماتے پھراتے ہیں محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ چھوٹے صحابیوں میں سے ہیں محمود ابن لبید جو ہے یہ چھوٹے صحابیوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پیدا ہوئے اور تقریباً جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی تو تقریباً ان کی عمر جو ہے سات سال کی تھی صحابیوں میں سے ہیں محمود ابن نبی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں یعنی میرے ہوتے ہوئے تم تم لوگ جو ہے کتاب اللہ کی مخالفت کرو گے کتاب اللہ میں کیا ہے الطلاق مرتان اب پلاقو قطان نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اب طلاق میں طلاق دو بار میں ہے ایک بار میں طلاق دو گے تو تین مہینے کی مدت ہوگی پھر دوسری بار طلاق دو گے تو پھر تین مہینے کی مدت ہوگی یہ ہے قرآن کا حکم یہ ہے قرآن کا حکم کہ طلاق کس طرح سے دی جائے گی طلاق دو مرتبہ مطلب کہ دو بار نہیں ہے دو مطلب دو طلاق نہیں ہے کہ طلاق طلاق کہہ دیے تو دو ہو گئی نہیں طلاق دو بار میں ہے اور دو مرتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مر رتم رہا کہ ایک طلاق دیا تو عزت کیونکہ طلاق کی بات کیا ہے عزت ضروری ہے بغیر عدت کے دوسری طلاق واقع ہی نہیں ہوگی یہی شریعت کا مسئلہ ہے اور ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق تب واقع ہوگی جب عزت گزر جائے تب اور عزت اگر نہیں گزرتی ہے یا رجوع نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں دوسری طلاق کا مسئلہ ہی نہیں اور آزاد ہو گئی شادی کر سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ناراض ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق و مرتان کا مطلب یہ ہوتا کہ اب طلاق و طلاق دو طلاقیں ہیں اور دو بار میں دو نافذ ہو جائیں دو بار کہنے میں نافذ ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوتے مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بار میں طلاق دی جائے ایک بار طلاق دی جائے تو عزت گزاری جائے ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا متعلقات بیان مطلقہ عورتیں تین مہینے تین مہینے تین پاکی ہاں انتظار کریں گی یہاں پر مطلقہ عورت ہوئی کہ نہیں ایک طلاق ہوئی تو مطلقہ ہوئی تو ابھی تین مہینے کی مدت کہاں آئی دوسری طلاق اس کے اوپر واقع ہوگی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے غصہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا جو ہے میرے ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جائے گا جہاں تک کہ ایک آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایسے آدمی کو قتل نہ کر دوں گویا کہ اس صحابی نے جنہوں نے اجازت چاہی تھی قتل کرنے کی انہوں نے یہ سمجھا کہ اس آدمی نے قرآن کی مخالفت کر کے جو کفر کر ڈالا مرتد ہو گیا اس کو مار دینا چاہیے اتنا سخت انہوں نے سمجھائے اور اتنی بات سمجھی انہوں نے اس طرح سے تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ تین طلاق ایک بار میں دینا یہ حرام ہے یہ حرام ہے تین حرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آگے دیکھیے رکانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آ رہی ہے کہ اس میں ہے کہ انہوں نے تین طلاق دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رجوع کرو کہ اس حدیث سے بھی اختلاف کا مسئلہ اختلاف حل ہو جاتا ہے اختلاف جو ہے امت کے درمیان حل ہو جاتا ہے اس حدیث سے بھی سنیے وانبی عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق ابو رکانہ تھا وہ صحیح کیا ہے طلق رکانہ تھا ام رکانہ تھا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجع امرأتك فقال انی طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها ہاں داود وحسره الشيخ الباني رحمه الله وقال ابن اسناد اسناده جيد عبد الله ابن عباس رضي اللہ عنهما سے روایت ہے کہ رکانا نے یہاں پر ابو رکانا ہے ابو رکانہ نے ام رکانا کو ابو رکانا یعنی رکانا کے ابو نے رکانا کی امی کو دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس کو تین طلاق دی ہے تین طلاق یہی تین ہاں طلاق طلاق طلاق والی بات وہ والی نہیں جو شریعت والی ہے اگر شریعت والی ہاں جو سن سنی طلاق ہے اگر وہ طلاق دیے ہوتے رجوع کا حق ہی نہیں حاصل ہے تین طلاق دینے کے بعد ایک طلاق دیا عدت گزر گئی دوسری طلاق دیا عدت گزر گئی تیسری طلاق دیا کیا کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں جب اس طرح کی تین طلاق دے دیں گے تو رجوع کا حق ہی نہیں حاصل ہوگا لہذا معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بار میں طلاق طلاق طلاق کہا تھا یا یہ کہا تھا کہ میں نے تم کو تین بار طلاق دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین بار طلاق دیا اس کو یعنی تین طلاقیں دی ہیں اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میں نے جان لیا ہے اس کو ہاں، پھر بھی تم رجوع کر لو تو اور کیا چاہیے اس سے زیادہ اس سے زیادہ واضح حدیث اور کیا چاہیے اس اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاں، صحابی اور صحیح مسلم کی روایت بھی موجود ہے کہ تین ایک شمار ہوتی تھی ابو رکانہ والی حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک ہی شمار ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا ہاں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فیصلے کو مان لیا جائے گا اختلاف خود بخود کیا ہوگا حل ہو جائے گا نہیں مانیں گے تو لوگ کہیں گے ہم ہمارے پاس یہ دلیل ہے ہمارے پاس یہ دلیل ہے ہاں اور تین طلاق کو تین شمار کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ کہا تھا کہ میں ہاں، اس کو نافذ کر دوں گا اور چنانچہ اس کو نافذ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شرعن میں ایسا کر رہا ہوں شرعن میں ایسا کر رہا ہوں یہ شریعت ہے یہ نہیں کہا تھا دھمکی کے طور پر ان سے کہا تھا کہ اگر تم لوگ اس طرح سے کرو گے اور کیا کہتے ہیں عورتوں کو پریشان کرو گے تو میں ہاں تینوں نافذ کر دوں گا اور تینوں نافذ ہو جائیں گی چنانچہ انہوں نے ہاں، نافذ کر دیا اور کوئی بھی تین طلاق دیتا تھا اپنی بیوی کو تو جا کر دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے تین ایک شمار اس سے کیا ہے اس میں مہلت مل جائے گی موقع مل جائے گا ہاں سوچنے سمجھنے کا ہاں اس کے لیے مہلت مل جائے گی اور ہاں، میاں بیوی دونوں کی طرف کے کے اس لوگ جو ہے اکٹھا ہو کر کے آپس میں صلاح صفائی کر لیں گے اور رجوع کا موقع مل جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے اس کو محسوس کرتے ہوں گے نائنٹی نائن پرسینٹ سے بھی زیادہ لوگ دینے کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں اور مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی بیوی کو اب کیا کریں ہمارے یہاں مولوی صاحب تو کہہ رہے حلالہ کرواؤ جبکہ ہاں شریعت میں یہ ہے کہ حلالہ کی ضرورت نہیں ہے رجوع ایک ہی واقع ہوئی ہے اس میں رجوع کر سکتے ہو گیا امر نے کہا ہم تمہیں رجوع کر لیتے ہیں یا رجوع کر لیا مل لیا ہو گیا اپنے گھر بلا کے لایا ہو گیا رجوع ہو گیا اس میں بہت زیادہ کہتے ہیں گواہ اور اس اس کی کی لکھنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نے بیوی کو بلا لیا اپنے پاس ختم رجوع ہو گیا مسئلے کو سمجھ گئے سب لوگ جی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے اس میں اس کی جو دوسری سرحد مسلم احمد کی ہے وہ اس کے بارے میں پہلی اور تیسری صنعت کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن دوسری جو صنعت ہے مصرد احمد کی جو یہ ہے کہ اللہ تھا رقانہ مجلس واحد علیہ دیکھیے ہاں مسرت احمد کی روایت ہے کہ ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ایک ہی مجلس میں اور پھر اس پر غم ہوا ان کو افسوس کیا انہوں نے غم لاحق ہو گئے پہن علیہ غمگین ہو گئے اس پر له رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک طلاق ہے واضح چیز ہے ہاں؟ تو اس طرح سے یہ مسئلہ بہت حسن خوبی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے بہت اختلاف کیا ہے لوگوں نے اور بہت وہ کیا ہے لیکن حدیث کے اندر حدیث ہی کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کر دیا جائے تو مسئلے کا حل بالکل اور اسی میں آسانی ہے سب کے لیے میں آسانی ہے سب کے لیے ہاں اس کو اپنا لیں گے تو غلط راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی غلط راستہ اپناتے ہیں نا کئی بار لوگوں کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے ہاں کئی بار دھوکہ بھی ہو جاتا ہے دھوکا یہ ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے جس سے شادی کی جاتی ہے بیوی اور شوہر دونوں ایک رات والا شوہر بھی اس بیوی اسی کو پسند کر لیتی ہے اور کہتی ہے بھائی میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گی میں پہلے شوہر سے کیا کہتے ہیں آزاد ہونا چاہتی ہوں اور پھر وہ ہمیشہ لیے میاں بیوی بن جاتے ہیں اور الا کرانے والے صاحب جو ہے منہ بنا کر کے رہ جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ غلط طریقہ اور غلط راستہ شریعت اپنا ہے شریعت کا بہت آسان اور بہت بہترین حل ہے قال قال قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جد ہن جد و حضل ہن جد النکاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النساء وصححه الحاكم وفي رغاية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث ابن أبي أسامة ابن من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في طلاق في ثلاث الطلاق والنكاح والعطاق ومن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ جن کا اگر کوئی ارادہ کرے تو وہ حقیقت میں پیش آ جائیں گے اگر کوئی ان کو کرنا کرنے کا ارادہ کرے تو حقیقی طور پر کرنے کا ارادہ کرے تو حقیقی طور پر وہ پیش آ جائیں گے اور اگر ان کو مذاق کے طور پر بھی عمل کرے تب بھی وہ حقیقت میں پیش آ جائیں گے حقیقت میں تین کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کوئی مذاق کے طور پر بھی کرے تو وہ نافذ ہو جائیں گے ہو جائیں گے اور اگر کرنے کے لیے ایسا کرے حقیقت میں تو تو نافذ تو ہوگی ہی کون کون سے کام ہیں ایک نکاح ہے نکاح میں مذاق نہیں جلے گا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیا اور سامنے والے نے کہا کہ میں نے قبول کیا اب کوئی مذاق کے طور پر اگر یہ کہے گا تب بھی یہ نکاح ہو جائے گا نکاح اگر مذاق کے طور پر بھی کوئی کرے گا نکاح ہاں، ولی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی نکاح تم سے کر دیا اتنے مہر پر اور اس نے کہہ دیا جس سے بات کہی گئی اس نے کہا میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا نافذ ہو جائے گا اب وہ ولی کہے گا کہ بھائی میں نے مذاق کے طور پر کہا کہیں یہ مذاق کے طور پر حدیث ہے حدیث ہے کہ مذاق بھی کیا ہے حقیقت میں وہ نافذ ہو جائے گا اسی طرح سے طلاق بھی ہاں طلاق بھی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بیوی کو پریشان کرنے کے لیے کہے میں نے تم کو طلاق دے دیا ہاں ٹھیک ہے بیوی رونے دھونے لگے نہیں میں نے مذاق میں کہا تھا ہاں مذاق یہاں نہیں چلے گی چلے گا دیکھیے واقع ہو جائے گی ایک طلاق کیا ہے واقع ہو جائے گی چاہے تین دن چاہے ایک دن چاہے جتنی بھی دے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس میں مذاق نہیں چلے گا کہ مذاق میں میں نے ایسے کہا تھا غصے میں میں نے ایسے کہہ دیا تھا ہاں میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا کہ دیکھو تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے تمہارے اوپر اس کا کیا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے ہاں؟ تو یہ مذاق اس میں نہیں چلے گا اسی طرح سے رجوع بھی ہے کہ اگر کسی کو طلاق دے دیا اور پھر مذاق میں رجوع کر لیا ابھی بھی جب آنے لگی تو کہا کہ نہیں نہیں میں نے مذاق میں کہا تھا میں نے رجوع نہیں کیا ہے اب رجوع ہو گیا